سلیمان بن یزار نے نے سے روایت کی کہ انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے سوا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ایک